حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی جب آپ نے نماز ادا کر لی تو آپ نے دیکھا کہ کچھ بکریاں ذبح ہو چکی ہیں آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر دی ہے وہ اس کی جگہ اور بکری ذبح کرے اور جو ذبح نہیں کر چکا تو وہ اللہ عز و جل کا نام لے کر ذبح کرے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو تہتر